السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہمارے پچھلے لیکچر کے بعد کالنگ کنوینشن سے اسٹارٹ لے گا آج کا لیکچر بنیادی طور پہ ہمارا چونکہ سی لینگویج سے متعلق آخری لیکچر ہے ہم جو بیسک اور انٹرمیڈیٹ اور کچھ advance concept win thirty two programming کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے تو آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے لیکچر سیون میں ہم کالنگ کنوینشن سے اسٹارٹ لے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر سکس میں ہم نے چلتے چلتے آخر میں کچھ ذکر کیا تھا کالنگ کنوینشنس کے بارے میں کہ جب کوئی فنکشن کال کیا جاتا ہے کسی پرٹیکولر فنکشن کے اندر سے فار ایگزامپل آپ مین میں سے پرنٹ ایف کال کرتے ہیں جو کہ بلٹ ان فنکشن ہے مین میں سے آپ گیٹ کریکٹر کال کر سکتے ہیں یا یہ ممکن ہے کہ آپ نے دو فنکشن بنائے ہوئے ہیں ایف ون ایف ٹو تو آپ ایف ٹو جو ہے وہ ایف ون میں سے کال کریں تو جب آپ فنکشن کال کرتے ہیں تو ایکچولی پیرامیٹر کیسے پاس ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں دو فنکشن ہیں آپ کے پاس ایف ون اور ایف ٹو چلیے یہ سمپل کر دیتے ہیں اس کو آپ کا مین فنکشن ہے وہ ایک فنکشن ایف ون کو کال کر رہا ہے جب آپ کا پروگرام کوئی بھی ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کال کرتا ہے تو ہم دو ٹرمز دیکھ لیتے ہیں ایک ہے کالر کالر وہ فنکشن ہے جو دوسرے کو کال کر رہا ہے اور دوسرا ہے کالڈ دا کالڈ فنکشن جیسے مین میں سے آپ نے ایف ون کو کال کیا ہے تو F one is the called function جس کو کال کیا گیا اور پیرامیٹر پاس کیے گئے پرنٹ ایف آپ کال کرتے ہیں اسی طرح سے مختلف فنکشن ہیں یوزر ڈیفائنڈ اور بلٹ ان آپ کال کر سکتے ہیں تو وہ اسپیسیفک میموری ایریا ہم نے بات کی تھی جہاں پہ پیرامیٹرس کاپی کیے جاتے ہیں تاکہ فنکشنس ان پیرامیٹرس کو ریڈ کر سکے انہیں مینیپولیٹ کر سکے تو وہ اسپیشل میموری ایریا جو ہے وہ اسٹیک کہلاتا ہے اسٹیک جیسے آپ جانتے ہیں اسٹیک کا بہیویئر بھی اسٹیک آف پلیٹس یا کسی دوسرے اسٹیک کی طرح کا ہوتا ہے جیسے پلیٹس کا اگر اسٹیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو پلیٹس آپ سب سے آخر میں رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں تو وہ میموری ایریا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اس میں آپ جب کوئی بائٹ یا ورڈ دو بائٹس یا چار بائٹس کوئی بھی پش کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے ایک بائٹ پش کی دو تین چار دفعہ بائٹس یا آپ نے پش کیے اس کے اوپر چار آپ نے اس کے اوپر پش کر دیے تو جو انٹیجر آپ نے سب سے آخر میں پش پش کیا کرنے سے مراد ہے کہ رکھا اسٹیک میں تو جو انٹیجر آپ نے سب سے آخر میں پش کیا اسٹیک کے اوپر وہ آپ سب سے پہلے حاصل کریں گے اسٹیک کے اوپر سے ڈیٹا حاصل کرنا یا ریٹریو کرنا پاپنگ کہلاتا ہے تو آپ جس آرڈر میں پشنگ کرتے ہیں اسٹیک کے اوپر اس سے انورس آرڈر میں پاپ کرتے ہیں یہ تو ایک ہلکا سا اوور ہو گیا کہ اسٹیک کیا چیز ہوتی ہے ایک اسپیشل میموری ایریا ہمارے پاس ہے جہاں پہ آپ کا کالر جو فار ایگزامپل مین ہے وہ پیرامیٹرز کاپی کر دیتا ہے یا پش کر دیتا ہے اور کال فنکشن وہاں سے یہ پیرامیٹرز اٹھا لیتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں پروگرامنگ کی تو آپ کے پاس بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں مثال لے لیتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی فنکشن ہے پرنٹ ایف آپ کے پاس ہے بلٹ ان فنکشن ہے تو آپ مین میں سے اس کو کال کرتے ہیں پرنٹ ایف کو آپ کچھ پیرامیٹر پاس کرتے ہوں گے دو تین چار پیرامیٹر پاس کرتے ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ آپشن اویلیبل ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل پرنٹ ایف کو ایک دو تین چار پیرامیٹرز پاس کیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں پرنٹ ایف کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا آپ فار ایگزامپل پرنٹ ایف کے تھرو تین ویریبلس کو پرنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک فارمیٹ اسٹرنگ دیں گے اور پھر تین ویریبلس دیں گے تو ہوتا کیا ہے آپ کے پاس تین پیرامیٹرز ہوتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ آپ انہیں پڑھتے ہیں نارملی سی لینگویج میں جب یہ پیرامیٹر فنکشن کو پرنٹ ایف کو پاس کیے جاتے ہیں ایکچولی تو یہ پیرامیٹر جو ہیں یہ رائٹ ٹو لیفٹ پش کیے جاتے ہیں ہم سی لینگویج کی بات کر رہے ہیں یہ پیرامیٹر رائٹ ٹو لیفٹ ایک ایک کر کے پش کیے جاتے ہیں اور وہ فنکشن جسے کال کیا گیا ہے پرنٹ ایف وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹیک کے اوپر سب سے پہلے رائٹ موسٹ جو پیرامیٹر تھا پرنٹ ایف کا وہ پش ہوا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا اور جو پرنٹ ایف کا پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پش ہونے والا پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب فنکشن کال ہو چکتا ہے مثلا فنکشن کال ہوا آپ نے پیرامیٹر کاپی کیے تو آپ کا فنکشن سارا ایکسیکیوٹ ہوا پھر ریٹرن ہوا فنکشن جو ہی ریٹرن ہوا تو کالر جس نے وہ فنکشن کال کیا تھا ایگزامپل مین فنکشن ہے اس نے وہ فنکشن کال کیا تھا کالر جو ہے جو ہی فنکشن ریٹرن ہوا کالر نے جتنے پیرامیٹرز پش کیے تھے اس کو پتا ہے کتنے پیرامیٹر پاس کیے تھے ایگزیکٹلی exactly اتنے پیرامیٹر اسٹیک سے ڈسٹروائے کر دیتا ہے تاکہ اسٹیک کی حالت پرانے والی بحال ہو جائے اس کو ہم نے بات کی تھی کہ اس کو اسٹیک یا رول بیک کہتے ہیں تو ہم نے کیا بات کی ہم نے یہ کہا کہ سی لینگویج میں جب کوئی فنکشن کال ہوتا ہے تو اس کے تمام parameters right to left stack پہ کاپی کیے جاتے ہیں یعنی one by one right to left copy کیے جاتے ہیں اور جب وہ فنکشن کالڈ فنکشن ریٹرن ہوتا ہے تو کالر جہاں سے کال گئی تھی وہ والا فنکشن جتنے اس نے پیرامیٹر پوش کیے ہوتے ہیں اتنے پیرامیٹر کو اسٹیک سے واش کر دیتا ہے اس پرٹیکولر کالنگ کنوینشن کو آپ اسکرین پہ دیکھیں اس پرٹیکولر کالنگ کنوینشن کو C D L C C declaration کہتے ہیں اس کو آپ under score C D E C L C declare یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سو so, آپ جب کوئی فنکشن اس کالنگ کنوینشن کے مطابق بناتے ہیں یعنی آپ اپنے ونڈوز پروگرامنگ میں آپ خود سے بتا سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے ہیڈر کے جو اس کا ٹاپ ہیڈر ہوتا ہے اس کے شروع میں جب آپ یہ والا کی ورڈ ایڈ کر دیں تو وہ فنکشن ہمیشہ سی لینگویج کی کالنگ کنوینشن کے مطابق کال اور ریٹرن ہوگا یعنی جب وہ کال کیا جائے گا تو parameter right to left stack پہ پوش ہوں گے اور جب کال ہو کے وہ ریٹرن ہوگا تو کالر اس کے فوراً بعد اس اس کا کے تمام پیرامیٹر جو اسٹیک پہ پش ہوئے تھے وہ واش کر دے گا اس میں ایک پرفارمنس پوٹل نیک ہے پرفارمنس کا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے اسپیڈ کا مسئلہ ایفیشنسی کا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ کالر نے ٹھیک ہے فنکشن کال کیا اس نے right to left parameter stack پہ پوش کر دیے فنکشن نے ان پیرامیٹرس کو ایکسس کیا موڈیفکیشن کی ان کے یوز کرے کیلکولیشن کی پرنٹنگ کی جو کچھ بھی کیا فنکشن ریٹرن ہو گیا جہاں سے وہ کال ہوا تھا آپ آپ وہیں پہ پہ ریٹرن کر گئے اور یہاں یہاں آ کے نے اسٹیک کو واش کیا تک تو سب اچھا ہے لیکن ایسیوم کریں کہ یہ فنکشن پروگرام میں دو سو دفعہ کال ہوا ہے ٹو ہنڈریڈ ٹائمس تو دو سو دفعہ پیرامیٹرس پوچھ تو ہونے ہی ہیں لیکن جب فنکشن ریٹرن کرے گا تو ٹو ہنڈریڈ ٹائمس وہ کوڈ کمپائلر اس میں ڈالے گا اسٹیک کو واش کرنے کا اس سے کوڈ ریپلیکیشن بھی ہوگی اور اسپیڈ بھی کم ہوگی اس کا ایک آلٹرنیٹو موجود ہے جو نئی کالنگ کنوینشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں آپ ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم کالر جو ہے وہ پیرامیٹر uh, پش کرے اسٹیک کے اوپر ٹھیک ہے رائٹ ٹو لیفٹ ہی پوش کرے ہو گئے پوش اب فنکشن ریٹرن ہونے سے پہلے ریٹرن ہونے سے پہلے جتنے پیرامیٹر فنکشن کے اسٹیک کے اوپر پش ہوئے ہیں وہ واش کر دے لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ فنکشن کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ایگزیکٹلی exactly کتنے پیرامیٹرز ہیں فنکشن کے پیرامیٹرز کی تعداد فکس ہوگی یعنی آپ پرنٹ کی طرح کے فنکشن نہیں لکھ پائیں گے پرنٹ ایف کی طرح کے فنکشن آپ کیوں نہیں لکھ پائیں گے آپ پرنٹ ایف کو آپ چاہیں تو دس ویریبل پرنٹ کر لیں پرنٹ ایف کو یوز کرتے ہوئے یا صرف ایک اسٹرنگ پرنٹ کریں یا کچھ بھی پرنٹ کر دیں پرنٹ ایف جو ہے وہ ویریبل نمبر آف آرگیومنٹ لیتا ہے تو چونکہ پرنٹ ایف ہماری پہلے والی C declaration C declare calling convention use کرتا ہے دیٹ از وائی جب آپ پرنٹر جہاں سے کال کرتے ہیں کمپائلر وہاں پہ کوڈ لکھ دیتا ہے کہ جی میں نے اتنے پیرامیٹر پاس کیے ہیں جو ہی پرنٹ ایف اس کو پروسیس کر کے واپس آتا ہے تو کمپائلر وہاں پہ کوڈ لکھ دیتا ہے ان پیرامیٹر کو واش کرنے کا لیکن اگر ہم اپنی دوسری والی کالنگ کنوینشن یوز کریں جس میں پرنٹ ایف میں ہم کوڈ لکھیں اسٹیک کو واش کرنے کا تو پرنٹ ایف کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنے پیرامیٹر پاس ہوئے ہیں فار ایگزامپل چار پیرامیٹرس پاس ہوئے ہیں اور ان پیرامیٹرز کی ٹوٹل بائٹس اتنی ہیں تاکہ وہ اتنی بائٹس اتنے پیرامیٹر واش کر دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پرنٹ ایف کو پھر variable number of args pass نہیں کر سکتے جو یہ کالنگ کنوینشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ فکس نمبر آف آرگیومنٹس ہی پاس کر پاتے ہیں اور ویریبل نمبر آف آرگیومنٹس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوتا اس کو ہم اسکرین پہ دیکھیے تو اس کو ہم ایس ٹی ڈی کال کہتے ہیں underscore S T D call وہ کی ورڈ ہے جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے آپ ایکچولی کرتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی فنکشن آپ کو ایس ٹی ڈی کال کے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے یعنی آپ یہ آپ فورس کر دیتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ S T D call calling convention use کرے گا تو آپ فنکشن کی ڈیفینیشن فنکشن کا جو ہیڈر ہے اس سے پہلے S T D call use کرتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اب جب جب یہ فنکشن کال ہوگا تو آرگومینٹس رائٹ ٹو لیفٹ ہی پش ہوں گے لیکن فنکشن کے کوڈ کے اندر اسٹیک واش کیا کر دیا جائے گا اور کمپائلر اکارڈنگلی اس فنکشن کو کال کرنے کا کوڈ جنریٹ کرے گا ہمارے پاس ایک تیسری کالنگ کنوینشن بھی اویلیبل ہے آج کل تو کچھ زیادہ یوز نہیں ہوتی ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جیسے سی ڈیکلیئر میں ہم نے دیکھا سی لینگویج کی جو کالنگ کنوینشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ رائٹ ٹو لیفٹ پش ہوتے ہیں اسٹیک کے پیرامیٹر اور جب فنکشن ریٹرن کر چکتا ہے تو کالر اسٹیک واش کر دیتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی ویریشن ہے پیسکل کالنگ کنوینشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو کی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے انڈر اسکور پیسکل یہ کالنگ کنوینشن یہ کرتی ہے کہ اسٹیک تو بے شک کالر ہی واش کرتا ہے یعنی فنکشن ریٹرن ہونے کے بعد ہی واش ہوتا ہے لیکن آرگومینٹس رائٹ ٹو لیفٹ کی بجائے لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک پہ پوش کیے جاتے ہیں یعنی اگر آپ کسی فنکشن کو چار آرگینٹس دیتے ہیں تو اسٹیک پر سب سے پہلے لیفٹ موسٹ آرگیومنٹ پوش کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں رائٹ right موسٹ یعنی پش کرنے کا آرڈر لیفٹ ٹو رائٹ ہے تو یہ آپ کی پیسکل کالنگ کنوینشن ہے ونڈوز پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کو مکسڈ کالنگ کنوینشن سے بھی واسطہ پڑتا ہے ہم ویری سون ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اور غور سے دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ سلسلہ کیا ہے لیکن چونکہ ونڈوز ایوالو ہوئی ہے ونڈوز جو ہے وہ سکسٹین بٹ آپریٹنگ سسٹم تھا پہلے ڈاس کے اوپر ایک شیل کے طور پہ آتی تھی آپ ڈاس کے اندر سے ونڈوز چلاتے تھے پھر اس کے بعد ونڈوز نائنٹی فائیو آئی اور اب ایک فل فلیج آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا اپنا ایک میکنزم ہے اور اس کے ساتھ ہی آرکیٹیکچر ہے اور سی لینگویج جو ہے اس کی default calling convention C declare ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فنکشن کال کرتے وقت آپ کے پروگرام کے آدھے فنکشن سی ڈکلیئر اور مے بی باقی جو ہیں وہ ایس ٹی ڈی کال ہوں اور ایک آدھ فنکشن بیچ میں پیسکل کالنگ کنوینشن کا بھی ہو سکتا ہے سو یہ ہماری بات تھی کالنگ کنوینشن کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے اس کی ہم نے اس کو کنسپچلی اور فیگریٹولی دیکھا ہے اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے جب ہم ونڈوز پروگرامنگ میں پراپر ونڈوز پروگرامنگ میں ڈائنامک لنک لائبریریز کی بات کریں گے تو اگلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے موڈیفائرس جیسے آپ ویریبلس ڈکلیئر کرتے ہیں انٹیجر آپ نے ڈکلیئر کیا آپ نے فلوٹ ڈکلیئر کیا ڈبل ڈکلیئر کیا آپ آپ کو یہ انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں آپ کی میموری میں اسپیس ریزرو ہوتا ہے ابھی ہم نے بات کی ہے کالنگ کنونشنس کی کہ آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹیک کے اوپر پش ہوتے ہیں ایک اور بات بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھی ذرا اس کا اشارہ دیا تھا ہم پھر دوہرا دیتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس کو وہ ہے کہ جب فنکشن کے اندر آپ لوکل ویریبلس بناتے ہیں جب آپ فنکشن کے اندر لوکل ویریبلس بناتے ہیں تو وہ بھی اسٹیک پہ بنتے ہیں لیکن لوکل ویریبلس کو ڈسٹرو کرنا ہمیشہ فنکشن کا اپنا کام ہوتا ہے یعنی اگر فنکشن نے چار دس پانچ دس بیس لوکل ویریبلس بنائے ہیں تو کہ اسی کو پتا ہے کہ لوکل ویریبل اس نے بنا ہے کتنے بنائے ہیں ٹوٹل کتنی بائٹس ہیں تو اسٹیک کے اوپر سے جب فنکشن ریٹرن ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب ریٹرن ہونے لگتا ہے اس سے پہلے وہ ویریبلس ڈسٹرو کرنا فنکشن کی اپنی ذمہ داری ہے تو پیرامیٹرس آپ کا اور ویریبلس یہ ساری چیزیں اسٹیک کے اوپر ہوتی ہیں اور جب اسٹیک واش ہوتا ہے تو لوکل ویریبلس بھی واش ہو جاتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ جب فنکشن کے اندر لوکل ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں تو جتنی دفعہ فنکشن کال ہوتا ہے اتنی دفعہ وہ ویریبل کریٹ ہوتے ہیں اور ریٹرن ہوتے ہوئے وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارا لائف ٹائم موڈیفائر کا لائف ٹائم موڈیفائر میں اسٹیٹک جو ہے یہ بہت اہم موڈیفائر ہے اسٹیٹک موڈیفائر کیا کرتا ہے جب آپ کسی فنکشن کے اندر لوکل ویریبل کو اسٹیٹک ڈیفائن ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے آپ نے بکس میں پڑھ رکھا ہوگا کہ وہ فنکشن جتنی دفعہ کال ہو ریٹرن ہو وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا اس کا مطلب بہت لاجیکل سی بات ہے کیا وہ اسٹیک پہ بنتا ہوگا جی نہیں وہ اسٹیک کے اوپر نہیں بنتا اسٹیٹک ویریبل فنکشن کے اندر اسٹیک پہ نہیں بنتے بلکہ ایک اور فکسڈ میموری لوکیشن پہ پروگرام میں ایک فکسڈ میموری لوکیشن پہ بنتے ہیں سو so, اس لیے جب فنکشن ریٹرن کرتا ہے تو اسٹیٹک ویریبل ڈسٹروائے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسٹیک پہ ہوتے ہی نہیں ہیں اچھا پروگرام کے اندر کسی فکس لوکیشن پہ وہ اسٹیٹک بن گئے لیکن یہ کب بنتے ہیں جب آپ کا پروگرام کمپائل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے کمپائلر کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس فنکشن میں کتنے کتنے اسٹیٹک ویریبلس ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ان تمام اسٹیٹک ویریبلس کو پروگرام کے شروع میں ہی کریٹ کرنے کی انسٹرکشن ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ تو پرمانٹلی کریٹ ہو جانے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹک ویریبلس جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو آئیڈیلی اسی وقت کریٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں ویلوز یا جو انیشلائزیشن آپ کر رہے ہیں وہ چلی جاتی ہیں یعنی جب فنکشن کال ہو رہا ہوتا ہے جب فنکشن کال ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیٹک ویریبلس کو کریٹ کرنے کی اسٹیٹمنٹ بےمانی ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو اس سے کہیں پہلے ایکسیکیوٹ ہو چکی ہوتی ہیں سو اسٹیٹک موڈیفائر کیا کرتا ہے آپ کے لوکل ویریبلس کو اسٹیک سے اٹھا کے پرمنٹ میموری لوکیشن میں جو پروگرام کی پرمانٹ میموری لوکیشن ہوتی ہے جس میں گلوبل ویریبلس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفائن کر دیتا ہے تو ہم اس کی ایک بڑی فیملیئر سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فرض کیجیے یہ کوڈ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی فنکشن کے اندر لکھا ہوا ہے کوڈ ہے انٹیجر اے اس کو ہم ہم نے نے انیشلائز کیا سم پھر ایک اسٹیٹک انٹیجر بنایا ہے بی اور اس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں اس کے بعد دو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں جن میں اے اور بی دونوں انکریمنٹ ہو رہے ہیں تو اب یہ فنکشن جب کال ہوگا for example this function has been call ten times so دس دفعہ جب بھی کال ہوگا تو ریٹرن ہوتے وقت آپ کا جو ویریبل اے ہے چونکہ وہ اسٹیٹک نہیں ہے اس لیے ہمیشہ فنکشن سے ریٹرن ہوتے وقت اس کی ویلو 11 ہوگی کیونکہ اس کی ویلو 11 ہوگی اس کے بعد جب یہ ریٹرن کرنے کرنے کے وقت یہ ویریبل ڈسٹروائے ہو جائے گا جب فنکشن دوبارہ کبھی کال ہوگا تو یہ ویریبل اے دوبارہ کریٹ ہوگا اسٹیک کے اوپر لیکن دوسرے ویریبل بی کا قصہ مختلف ہے یہ اسٹیٹک ویریبل ہے تو یہ آلریڈی کریٹڈ ہوگا اس اس کی کے اندر ٹین ویلو پڑی بھی ہوگی جب فنکشن پہلی دفعہ کال ہوگا تو ویریبل بی میں ون ایڈ ہو جائے گا اور فنکشن ریٹرن کر جائے گا چونکہ بی اسٹیک کا حصہ نہیں ہے اس لیے اسٹیک بے شک ریوائنڈ بیک ہوتا رہے اس ویریبل کو کوئی مسئلہ نہیں دوسری دفعہ جب فنکشن کال ہو جائے گا تو ویریبل بی کی ویلو ٹویلو ہو جائے گی اس طرح دس دفعہ کال ہونے کے بعد اس کی ویلو نائنٹین سے ٹوینٹی ہو کر ریٹرن ہوگی تو یہ تھا وہ سب کچھ جو ہم اسٹیٹک ویریبلس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے ایک موڈیفائر ہے جو لائف موڈیفائی کر دیتا ہے ویریبل کی ویریبل جو کہ لوکل ویریبل ہوتا ہے اور فنکشن کال کے ساتھ کریٹ اور واپسی کے ساتھ ڈسٹروائے ہوتا ہے وہ ویریبل اب throughout your function calls across multiple function calls exist کرنے لگتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے فرض کیجئے کہ آپ کو ایک بہت بڑا اسٹرکچر پاس کرنا ہے کسی فنکشن کو جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اسٹرکچرس کافی بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل فورٹی بائٹس کا سکسٹی بائٹ کا ایٹی بائٹس اس سے بھی بڑے بڑے کلو بائٹس میں بھی اسٹرکچر ہو سکتے ہیں تو جب آپ اسٹرکچر پاس کرتے ہیں کسی فنکشن کو تو اسٹرکچر نارمل ویریبل کی طرح اسٹیک پہ کاپی ہوگا یہ تو ایک طریقہ ہے پورے کا پورا ویریبل جب اسٹیک پہ کاپی ہوتا ہے تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیک کے اوپر اس کی بائٹ بائی بائٹ کاپی بنائی جاتی ہے یعنی ایگزیکٹ امیج بنایا جاتا ہے اس کی تمام ویلوز جو کاپی بنتی ہے اس کی تمام ویلوز وہی ہوتی ہیں جو کہ اوریجنل پیرامیٹر جو آپ پاس کرے ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہیں اسے کال بائی ویلو کہتے ہیں یہ کوئی زیادہ فیوریبل آپشن نہیں ہے اس وجہ سے کہ اتنی ساری بائٹس کاپی ہوتی ہیں آپ نے فنکشن ممکن ہے بہت زیادہ دفعہ کال کیا ہوا ہو تو ہوگا کیا ہر دفعہ اتنی بائٹس کاپی ہوں گی اور جب فنکشن ریٹرن کرے گا تو اسٹیک واش ہوگا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر فنکشن کی کالز بہت زیادہ ہیں تو وہ میموری ایریا جسے ہم اسٹیک کہتے آ رہے ہیں وہ اوور فلو بھی کر سکتا ہے اس وہ اس کا سائز جو ہے وہ فل بھی ہو سکتا ہے کمپلیٹلی بھر بھی سکتا ہے اور آپ کا پروگرام کریش کر جائے گا یا ابنارملی ٹرمینیٹ ہو جائے گا دونوں ایکلنٹ باتیں ہیں ایک الٹرنیٹ کا اویلیبل ہے یہاں پہ پھر پوائنٹرز ہماری ہیلپ کو آئیں گے وہ اس طرح سے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کہ بجائے اس اس کے آپ آپ پورا اسٹرکچر فنکشن کو بھیجیں کا صرف ایڈریس بھیج سکتے ہیں جب آپ اس کا صرف ایڈریس پاس کریں گے پرٹیکولر فنکشن کو تو کیا ہوگا ایڈریس جو ہے کسی بھی چیز کا یعنی ایز اے پوائنٹر آپ اس کو پاس کر رہے ہیں تو ایڈریس جو ہے وہ چار بائٹس لے گا کیونکہ اب آپ ایڈریس پاس کر رہے ہیں یعنی پوائنٹر پاس کر رہے ہیں تو صرف چار بائٹس اسٹیک کے اوپر کاپی ہوں گی چاہے آپ جتنا بھی بڑا اسٹرکچر پاس کر رہے ہوں اس کا صرف اسٹارٹنگ ایڈریس آپ پاس کر رہے ہوں گے اسے کال بائی ریفرنس کہتے ہیں کال بائی ویلو اور کال بائی ریفرنس میں ایک اور بڑا سٹل سا ڈفرنس ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جب آپ کال بائی ویلو کرتے ہیں تو چونکہ اوریجنل ویریبل uh, کی کاپی بنتی ہے اسٹیک کے اوپر تو اب آپ فنکشن میں اگر اس پیرامیٹر میں جو آپ نے پاس کیا اس میں چینجز کرتے ہیں تو چونکہ یہ تو کاپی بنی ہوئی ہے تو آپ اس میں بے شک کتنی مزید چینجز کرتے رہیں اوریجنل ویریبل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس سے یہ کاپی بنی تھی اس ویریبل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کال بائی ریفرنس میں چونکہ آپ ویریبل پاس نہیں کر رہے اس کی ویلوز پاس نہیں کر رہے بلکہ اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس یا ریفرنس بھی کہہ سکتے ہیں اسے پوائنٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ پاس کر رہے ہیں جو کہ آپ ویریبل کا ایڈریس یا ریفرنس یا پوائنٹر پاس کر رہے ہیں تو اب فنکشن کے اندر اس پوائنٹر کو یوز کر کے فنکشن اس پرٹیکولر ویریبل تک پہنچ جائے گا یا پہنچ سکتا ہے تو وہ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویریبلز پاس کریں اس طرح سے کہ آپ کا فنکشن آپ کے پاس کیے ہوئے پیرامیٹرس کو یا ویریبلس کو موڈیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو انہیں کال بائی ریفرنس پاس کریں کال بائی ویلو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کافی سلو ہے as compare to call by reference دو اور اہم کانسپٹ ہیں اب جن میں سے پہلا ہے آئٹریشن آئٹریشن کسے کہتے ہیں آئٹریشن کہتے ہیں ریپیٹیشن کو ایک ہی کام بار بار کرنے کو یا کمپیوٹر کی زبان میں آپ کہیں گے کہ آپ ایک ہی کوڈ بار بار ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی چینج جب آپ فور لوپ لکھتے ہیں وائل لوپ لکھتے ہیں یا کوئی اور لوپ بناتے ہیں تو لوپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ بار بار ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اسے آئٹریشن کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ لوپ دس دفعہ چلا تو میں یہ کہوں گا کہ اس لوپ نے دس آئٹریشن پرفارم کی ہیں اس کے اگینسٹ ایک اور چیز ہے یہ ممکن ہے کہ آپ ایک فنکشن کے اندر سے اسی فنکشن کو کال کر لیں جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر ایگزامپل دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس فنکشن ایف ہے جس کے اندر سے ہم اس فنکشن ایف کو کال کر رہے ہیں اسی فنکشن کو دوبارہ کال کر رہے ہیں اب یہ فنکشن ایف جو ہے ایک پیرامیٹر انٹیجر ایز ویلو لیتا ہے تو ہم اس کے اندر سے دوبارہ ایف کو کال کر رہے ہیں کوئی ویلو پاس کر کے اچھا کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑا کنفیوزنگ کانسپٹ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشن کے اندر سے اسی فنکشن کو دوبارہ کیسے کال کیا جا سکتا ہے تو ہم نے جب ڈسکشن کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فنکشن کال کیسے ہوتا ہے ایکچولی وہ پیرامیٹر اسٹیک کے اوپر پش کر دیے جاتے ہیں جو آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کو اور سی پی یو فنکشن کی جو انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کے اسٹارٹ پہ جمپ کر جاتا ہے اب جب ایک دفعہ فنکشن کال ہو گیا اس کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہوا اس کے اندر سے پھر وہی فنکشن کال ہوا اس کو وہ ایک اور پیرامیٹر بھی پاس ہوا تو ایک اور پیرامیٹر uh, کے اوپر پش کیا جائے گا اور سی پی یو دوبارہ سے اس فنکشن کا کوڈ شروع سے ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا جب کبھی یہ آخری جب کال ہوتے ہوتے آخری والا فنکشن ریٹرن کرے گا فار ایگزامپل uh, جیسے ایگزامپل میں جو پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے اگر یہ پیرامیٹر زیرو یا اس سے کم ہو تو یہ دوبارہ کال نہیں کرتا تو ایسیوم کریں کہ کبھی یہ جب ویریبل جو انٹیجر ہم نے پاس کیا ہے یہ زیرو یا اس سے کم ہو گیا تو کیا ہوگا تو یہ فنکشن اب دوبارہ کال نہیں ہوگا اب اس کی آخری کاپی جو ایکسیکیوٹ ہو رہی تھی وہ ریٹرن کرے گی اور اس سے پچھلی کاپی جس میں سے آخری کاپی کو کال گئی تھی سی پی یو وہاں سے انسٹرکشن پڑھنا شروع کر دے گا پھر یہ سیکنڈ لاسٹ کاپی ٹرمینیٹ ہوگی اس کا اسٹیک واش ہوگا جو اس کا پیرامیٹر تھا وہ کلین ہوگا اسٹیک سے پھر اس سے پچھلی پھر اس سے پچھلی اینڈ سو آن سو فورتھ تو ہم نے یہ جو ابھی فینومینا دیکھا اس کو ریکرجن کہتے ہیں جب کوئی فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے تو اسے ریکرجن کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں تو پہلی ٹائپ جو ریکرجن کی ہے اسے ہم انفینٹ ریکرجن کہہ سکتے ہیں انفینٹ ریکرجن کی ہوتی ہے کہ آپ ایک فنکشن کے اندر سے اس فنکشن کو دوبارہ کال کر رہے ہیں اور کرے ہی چلے جا رہے ہیں ابھی جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں فنکشن ایف کے اندر سے یہ فنکشن دوبارہ جب کال ہو رہا ہے تو یہ صرف اس صورت میں ہو رہا ہے جب پیرامیٹر کی ویلو زیرو یا اس سے لیس نہیں ہے یعنی یہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ ہر دفعہ نہیں کال کر رہا یہ کسی کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے کال کرے گا کبھی کال کرے گا کبھی نہیں کرے گا سو so, یہ انفینٹ ریکرجن نہیں ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی اس ویریبل کی ویلو جب بھی زیرو یا اس سے کم ہوگی تو یہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال نہیں کرے گا لیکن اگر میں یہ کنڈیشن ہٹا دوں اور کچھ اس طرح کا کوڈ لکھ دوں تو اس میں پھر یہ فنکشن اپنے آپ کو کال دوبارہ کر رہا ہے اور یہ کرتا ہی چلا جائے گا کوئی اسٹاپنگ پوائنٹ نہیں آئے گا اور ہر دفعہ جب کال ہوگا تو ایک ویریبل اسٹیک کے اوپر پش ہو جائے گا نئے اس فنکشن کی اگلی کاپی کو ایک اور پیرامیٹر پاس کرنے کے لیے وہ بھی اسٹیک کے اوپر پوش کر دیا جائے گا تو ہوتے ہوتے کیا ہوگا آپ کا اسٹیک فل ہو جائے گا یا اوور فلو کر جائے گا انفینٹ ریکرجن میں ہمیشہ تقریباً ہمیشہ ہی اسٹیک اوور فلو کر جاتا ہے بلکہ تقریباً نہیں ہمیشہ ہی اسٹیک اوور فلو کر جاتا ہے اور آپ کا پروگرام کریش ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک صورت مزید موجود ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کر رہا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فنکشن اے کسی دوسرے فنکشن بی کو کال کرے اور بی پھر اے کو کال کرے یا یہ بھی ممکن ہے کہ اے فنکشن بی کو کال کرے بی سی کو کال کرے سی پھر اے کو کال کرے یعنی کہ ایک سائیکل بنے اس کو انڈائریکٹ ریکرجن کہتے ہیں جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے ریکرجن دیکھی تھی میں فنکشن اپنے آپ کو کال کر رہا تھا اس کو ڈائریکٹ ریکرجن بولتے ہیں ہم یہ چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ونڈوز پروگرامنگ میں آپ ہم ان دیکھیں گے ونڈوز پروسیجر کی بات تو ونڈوز پروسیجر میں پروسیجر جب آپ کال کرتے ہیں تو اس میں ریکرجن ایک بہت بڑا ایرر ہے جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ انفینٹ ریکرجن ریکرجن اور فائنائٹ میں کیا ڈفرنس ہے اور ریکرجن جو ہے اس انفینٹ ریکرجن کو اوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح سے اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ کبھی چلتے چلتے وہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال نہ کرے اور آخری کاپی سے ریٹرن ہوتے ہوتے واپس آ جائے ریکرجن بہت سلو ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ ایک فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے تو وہ پیرامیٹر کرتا ہے کے اوپر پش کرتا ہے جبکہ آئٹریشن فاسٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہی code fix code C P U execute کرتا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پرابلمس ریکرجن سے سالو ہو سکتے ہیں انہیں آئٹریشن سے سالو کرنے کی کوشش کریں آپ نے شاید کبھی ٹاورز آف ایک بہت کامن اور پاپولر پرابلم ہے ریکرجن کا شاید وہ سالو کیا ہو اگر نہیں کیا تو سرچ آؤٹ اور اس کو اس کی تلاش کیجیے بکس میں آپ کو یقیناً یہ پرابلم مل جائے گا اس کو ضرور سالو کیجیے گا یہ آپ کو ریکرجن کا صحیح آئیڈیا دے گا یا فائیو نیچی سیکوینس جو ہے نمبرس کا سرچ آؤٹ کیجیے کیا ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھیے اور ان کو بھی جب آپ پروگرام کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریکرجن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے حالانکہ آپ وہی کام آئٹریشن سے بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی تھیری کا یہی کمال ہے اور یہ خوبی ہے کہ آپ بغیر پروگرام لکھے ہوئے آپ اس کی ایفیشنسی چیک کر لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی تھیری یہ کہتی ہے جو الگردمس کو میجر کی ایفیشنسی میئر کرتی ہے میتھمیٹکلی اچھا، وہ یہ کہتی ہے کہ تمام ریکرسو پرابلمس ایسے تمام پرابلمس جو ریکرجن سے سالو ہو سکتے ہیں وہ سے سالو کرنا ممکن ہے یہ تو صرف ایک سائڈ کامنٹ تھا آگے دیکھتے ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کال بائی ریفرنس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اسٹرکچر کا ایڈریس پاس کر سکتے ہیں کسی فنکشن کو آپ نے اس فنکشن کو بتا دیا کہ یہ اسٹرکچر یہاں پہ اسٹورڈ ہے آپ نے اس کا ایڈریس اٹھا کے اس کو فنکشن کو دے دیا اب اس فنکشن نے وہ ایڈریس یوز کر کے وہ فنکشن اس ایڈریس کو یوز کر کے یہ اسٹرکچر ایکسس کر لے گا فریلی یہاں پہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ ہے کانسٹ کی ورڈ میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں کانسٹ کی ورڈ جو ہے یہ ایکسس موڈیفائر ہے کانسٹ کی ورڈ کیا کرتا ہے جس بھی پرٹیکولر ویریبل سے پہلے آپ کاسٹ لگا دیتے ہیں فار ایگزامپل انٹیجر آئے اس سے پہلے آپ نے کاسٹ لگا دیا تو جس بھی ویریبل سے پہلے آپ کاسٹ لگا دیتے ہیں وہ ویریبل موڈیفائبل نہیں رہتا آپ اپنے پروگرام میں اس کو چینج نہیں کر سکتے ایسے ویریبلس کو ایک بہت عجیب سا نام دیا جاتا ہے کانسٹنٹ ویریبل یعنی ہاں عجیب بات ہے یا تو ویریبل ہو یا کانسٹنٹ ہو اسے کانسٹنٹ ویریبل کہتے ہیں یعنی ایسے ویریبلس جو چینج نہیں ہو سکتے ان کے متعدد فوائد ہیں لیکن ابھی ہم پرائزلی ابھی ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پوائنٹرس کے حوالے سے ہے ہم کاسٹ کا کی ورڈ پوائنٹرس کے حوالے سے دیکھیں گے میں دو ایگزامپل لکھ دیتا ہوں سینٹیکس بھی واضح ہو جائے گا اس سے const char star P T R ہم نے ایک کیریکٹر پوائنٹر لیا پی ٹی آر اور اس کے اسٹارٹ پہ آپ کو کانسٹ نظر آ رہا ہے اور یہ انیشلائز ہوا ہوا ہے ایک اور کانسٹنٹ سے بف ایسیوم کریں کہ جو بف ہے یہ کوئی پوائنٹر کانسٹنٹ ہے کسی ارے کا نام ہے کچھ بھی ہے سنگل ڈائمینشنل ارے کا نام ہے سو ہوگا کیا یہ پی ٹی آر ہم اس کو اپنے جس طرح ہم نے کبھی اس کی اس کو کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا تو آپ اسٹار پی ٹی آر سب سے پہلے پڑھیں گے P T R is a pointer پیچھے کیئر لگا ہوا ہے that means is a pointer to character P T R is a pointer to character اور کاسٹ کا موڈیفائر کہہ رہا ہے کہ P T R is a pointer to constant data اس طرح کا pointer pointer to constant data کہلاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے star P T R is equal to something a character A ہم اس پی ٹی آر کو ان ڈائریکشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کاسٹ کا کی ورڈ یوز کرنے سے یہ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ کیریکٹر بن گیا ہے یعنی اس کا جو ٹارگیٹ ہے جہاں بھی یہ پوائنٹ کر رہا ہے اب یہ بف کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ اس میموری لوکیشن میں آپ موڈیفکیشن نہیں کر سکتے اس پوائنٹر کو اب آپ ان ڈائریکشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جبکہ اگلی اسٹیٹمنٹ میں P T R is equal to buf two کیونکہ یہ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا ہے تو جس کو یہ جس ڈیٹا کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کو تو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے لیکن پوائنٹر اٹ سیلف جو یہ خود ویریبل ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو pointer variable P T R ہے یہ اٹ سیلف کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ جس لوکیشن کو جہاں یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ کانسٹنٹ ہے سو یہ پوائنٹر اٹ سیلف جو ہے اس کو ہم نے نیچے اسٹیٹمنٹ میں موڈیفائی کیا ہوا ہے اس کو ہم نے بف ٹو ایک اور پوائنٹر اسائن کیا ہوا ہے اب دوسرا سینیرو دیکھیے اس میں ہمارے پاس ڈیکلریشن ہے character pointer const P T R is equal to buf اس کو ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے it's a pointer to sorry it's a constant pointer to data چونکہ پی ٹی آر سے امیجیٹلی پہلے آپ کا کاسٹ کی ورڈ ہے سو آپ پی ٹی آر کو سب سے پہلے پڑھیں گے P T R is a constant پھر اس سے پہلے کیئر اسٹار ہے so P T R is a to character یعنی P T R itself اب ایک کانسٹنٹ ہے اس کے اندر آپ نے بف انیشلائز جو کروا دیا سو کروا دیا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ پی ٹی آر کو ان ڈائریکشن کے لیے بے شک استعمال کریں کیونکہ یہ constant pointer to variable data ہے جس ڈیٹا کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ تو ویریبل ہے آپ اسے انڈائریکشن کے تھرو بے شک موڈیفائی کریں لیکن پوائنٹر پوائنٹر کو کو اٹ سیلف آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے اور وہی آپ آخری اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں P T R is equal to to buf جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو کمپائلر ایرر دے گا اس کو آپ ٹرائی کیجیے گا اس کا یوز کیا ہوا اس کا یوز یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹرکچر کو بائی ریفرنس پاس کریں آپ کیوں چاہیں گے یہ آپ اس لیے چاہیں گے کہ by reference call by reference use کرنے سے صرف پوائنٹر کاپی ہوتا ہے فنکشن کو پاس ہوتا ہے اور یہ ایفیشنٹ کال ہے تو آپ اس لیے چاہیں گے کال بائی ریفرنس ہے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ فنکشن صاحب جو ہیں وہ کسی اور نے لکھا ہے مے بی آپ نے لکھا ہو آپ کو یہ بھی رسک ہے کہ کہیں میں ان ایڈورٹنٹلی اس کو اس پرٹیکولر اسٹرکچر کو جس کا میں نے ریفرنس یا پوائنٹر پاس کیا ہے اس کو نہ موڈیفائی کر بیٹھوں فنکشن کے اندر تو آپ کیا کریں گے آپ فنکشن کے ہیڈر میں جو پوائنٹر ہے اس کو کانسٹنٹ کرار دے دیں گے کون سا constant pointer to variable data یا variable pointer to constant data آپ اسے pointer to variable pointer of course to constant data کرار دیں گے یعنی جو ہم نے پہلا سینٹیکس دیکھا تھا جس میں کاسٹ آپ نے اسٹارٹ میں لگایا تھا آپ اسے پیرامیٹر میں وہ والا پوائنٹر قرار دیں گے اس سے آپ کا اسٹرکچر جو ہے جس کا آپ نے ریفرنس پاس کیا ہے جس کا آپ نے ایڈریس پاس کیا ہے فنکشن کو وہ موڈیفائی نہیں ہو سکے گا آپ کے فنکشن میں وہ ریڈ آنلی ہو جائے گا ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں وہ ہے ارے آف اسٹرنگس اسکرین پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے دو سینٹیکس لکھے ہوئے ہیں ہم پہلے میں لکھ رہے ہیں char C H fifty is equal to this is string ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک ارے کیریکٹر ارے ڈیفائن ہو رہا ہے اس کا سائز 50 ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ اسٹور کی ہے ایکچولی ہوگا یہ کہ دس از اے اسٹرنگ جو ہے یہ سارے اس ارے میں اسٹور ہوں گے سبسکرپٹ زیرو سے آن ورڈ یعنی کہ اس کیریکٹر جو سی ایچ ہے اس میں سبسکرپٹ زیرو پہ ٹی اسٹور ہوگا سبسکرپٹ ون پہ ایچ اسٹور ہوگا پھر آئی ایس چلتے چلتے اسٹرنگ کا جی اسٹور ہونے کے بعد ایک نل بھی اسٹور ہوگا اور اس کے بعد جو کیریکٹر ارے سی ایچ ہے اس کی سارے ایلیمنٹس میں انشلائز یا انڈیٹرمنیٹ ویلوز پڑی ہوئی ہوں گی آپ کو نہیں پتا کہ اس کے نل کے بعد کیا ہے وہ انشلائز بائٹس ہوں گی دوسرا سینٹیکس دیکھیے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ char star C H is equal to this is string یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ والا جو سینٹیکس ہے یہ صرف اور صرف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز کے یا اسٹرنگس کے کیس میں اویلیبل ہے یہ کیا کرتا ہے واپس چلتے ہیں یہاں پہ سی ایچ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر بنتا ہے سی ایچ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ویریبل بنتا ہے اور دس از اے اسٹرنگ یہ اسٹرنگ ہے یہ کہیں اسٹور کر کے کمپائلر خود سے کہیں اسٹور کر کے میموری میں آپ کے پروگرام میں اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس سی ایچ میں رکھ دیتا ہے اس کو آپ پکٹوریلی دیکھ پا رہے ہیں یعنی جو پہلے والی ڈکلیرشن ہے اس میں سی ایچ ایک ارے بن گیا ہے آف سائز ففٹی اور سی ایچ ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے جو کہ ارے کا نام ہے اس لیے پوائنٹر کانسٹنٹ ہے ٹوٹل پچاس بائٹس ایلوکیٹ ہوئی ہیں جبکہ دوسرے کیس میں سی ایچ نام کا ایک پوائنٹر ویریبل کریٹ ہوا دس از اے اسٹرنگ یہ جو اسٹرنگ ہے یہ کہیں کمپائلر نے اسٹور کی اور اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس سی ایچ میں رکھوا دیا تو اس کیس میں سی ایچ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ویریبل ہے نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں اس میں ہم ایک two dimensional array of character لے رہے ہیں نیمز ایک ارے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فائیو روز اور ایٹی کالمس ہیں یعنی اس کی ہر رو میں آپ eighty column long string store کر سکتے ہیں ایٹی کیریکٹرز لانگ بلکہ اگر نال انکلوڈ کریں تو آپ seventy nine character long string store کر سکتے ہیں اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے جبکہ اس کے برعکس آپ ایک اور سینٹیکس دیکھیے اس میں اب کیئر اسٹار نیمز فائیو اب بالکل اسی ڈیکلریشن کو پڑھنے کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ نیمز جو ہے اٹس این ارے چونکہ سبسکرپ لگا ہوا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے names is an array of of size to character یعنی نیمز اب ایک ارے ہے آف ٹو کیریکٹرز اس میں پانچ پوائنٹرز ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے اب یہ جن اسٹرنگ سے آپ نے اس کو انیشلائز کیا ہوا ہے یہ ساری اسٹرنگ کمپائلر کہیں اسٹور کرے گا میموری میں خود سے اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریس اس array of pointers to character میں رکھوا دے گا تو اس سارے سلسلے کا فائدہ کیا ہوا اس کو پھر پکٹوریلی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ جو سیکنڈ کیس ہے جس میں ہم نیمس کو as array of pointers to characters declare کر رہے ہیں تو کمپائلر خود سے اسٹرنگز یہیں اسٹور کر رہا ہے اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریس یہاں پہ سیو کر رہا ہے جبکہ پہلے کیس میں آپ ہر ایک اسٹرنگ کے لیے ایٹی بائٹس ایلوکیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ اسٹرنگ بڑی ہے یا چھوٹی تو پہلے کیس میں اسپیس ویسٹ ہو رہا ہے جبکہ دوسرے کیس میں آپ ہر ایک اسٹرنگ کے لیے ایک چار چار بائٹ کا پوائنٹر تو ایکسٹرا لے ہی رہے ہیں لیکن اسٹرنگ کے آگے جو اسپیس ویسٹ ہو رہا تھا پہلے والے کیس میں وہ نہیں ہو رہا یعنی اس سے اسپیس کنزرو ہوگا تو اب ہم آخری بات کرتے ہیں ارے آف اسٹرنگس کے حوالے سے وہ ہے کمانڈ لائن آرگیومنٹس آپ حیران ہوں گے کہ ارے آف اسٹرنگس کا کمانڈ لائن آرگیومنٹ سے کیا تعلق ہے تو مے بی آپ جانتے ہوں لیکن کمانڈ لائن آرگیومنٹس ہوتے کیا ہیں جب آپ اپنے پروگرام کا نام ٹائپ کرتے ہیں کمانڈ پراپٹ کے اوپر یا کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر ونڈوز میں کمانڈ پرانٹ کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پروگرام فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے مائی پروگرام ڈاٹ سی تو آپ لکھتے ہیں مائی پروگرام اس کی ایگزی بنی ہوئی ہے my program dot exe enter اور آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنا پروگرام کا جہاں نام ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ اپنے پروگرام کے نام کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں وہ اس پروگرام کو پاس کر دیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کیسے جو کچھ بھی آپ وہاں پہ کمانڈ لائن پہ پروگرام کے نام کے بعد ٹائپ کرتے ہیں اسے کمانڈ ٹیل بولتے ہیں یا کمانڈ لائن آرگومنٹ بولتے ہیں وہ تمام جو ٹیکسٹ وہاں پہ ٹائپ کیا جاتا ہے جب آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ ہوتا ہے میموری میں لوڈ ہوتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم وہ سب کچھ جو آپ پروگرام کو ایز آرگومینٹ پاس کر رہے ہیں کمانڈ لائن پہ جو کچھ آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ اٹھا کے ایک خاص میموری ایریا میں رکھ دیتا ہے اور آپ کا پروگرام اسٹارٹ کر دیتا ہے اب آپ کا پروگرام چاہے تو اس پرٹیکولر میموری ایریا اچھا یہ میموری ایریا ویل ڈاکومینٹڈ ہے یہ یعنی آپ کو اس کا ایڈریس پتا ہوتا ہے یہ ڈاس کے مینولز میں لکھا ہوا ہے اس طرح ونڈوز کے اس میں بھی موجود ہوگا تو آپ کا پروگرام اگر چاہے تو ان پرٹیکولر وہ جو کمانڈ لائن آرگومنٹس ہیں وہ ایکچولی ایک اسٹرنگ ہوتی ہے سارے کیریکٹر جو آپ نے ٹائپ کیے وہاں وہ لکھے ہوتے ہیں ان کو ایکسس کر سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں آپ نے اس پروگرام کو تین آرگمنٹ پاس کیے ہیں اے بی سی آپ نے اس پروگرام کو تین آرگمنٹ پاس کیے اے بی سی ہوگا یہ کہ یہ جو کمانڈ ٹیل ہے جو اے بی سی ہے یہ اٹھا کے کہیں کاپی کر دیے جائیں گے آپ کے پروگرام کو اس کا ایڈریس پاس کر دیا جائے گا لیکن آپ یہ کمانڈ لائن آرگومنٹ ایکسس کیسے کریں گے دیکھتے ہیں سی لینگویج میں یہ کیسے ممکن ہے آپ جو آپ کا مین فنکشن ہے اس کو دو آرگومنٹ پاس کرتے ہیں پہلا ہے اینٹ آگ سی اور دوسرا ہے character star arg V which is an array of strings اور اس کو آپ آلٹرنیٹولی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا کنسپچلی دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے یہ ہے کہ کمپائلر آپ کا جو اوریجنل پروگرام ہوتا ہے اس سے پہلے ایک روٹین لکھتا ہے یہ والی روٹین سٹب روٹین کہلاتی ہے روٹین لکھتا ہے یہ ہے کہ کمپائلر آپ کا جو مین فنکشن ہے اس سے پہلے بھی کچھ کوڈ ایکسیکیوٹ کرواتا ہے اگر آپ نے مین کا یہ سنٹیکس دیا ہوا ہو آپ یا تو مین کو وائڈ لکھ سکتے ہیں یا یہ انٹ آگ سی اور یہ دے سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ وجہ دیا ہو تو کمپائلر کیا کرتا ہے کمپائلر اس پرٹیکولر میموری ایریا سے آپ کی کمانڈ ٹیل ریڈ کرتا ہے اور جتنی اسپیسیز ہوتی ہیں for example A B C اب ٹائپ ہوا تھا تو اے کے بعد اسپیس بی کے بعد اسپیس تو اسپیسیز پہ اس کو کاٹ کے توڑ کے اسپلٹ کر کے ان کے اسٹارٹنگ ایڈریس آپ کو ایک ارے بنا کے آرگ وی کا ارے بنا کے اس میں رکھ دیتا ہے اس کو میں پکٹوریلی اس طرح سے ریپرزینٹ کروں گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جہاں جہاں وہ اسپیس اس کو نظر آتی ہے وہاں پہ وہاں پہ وہ اسٹرنگ کو اسپلٹ کرتا ہے اور ان اسٹرنگس کے اسٹارٹنگ ایڈریس آرگ وی جو ارے ہے ارے آف اسٹرنگس بالکل اسی طرح کا ارے ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس میں رکھتا جاتا ہے اور آرگ سی جو ویریبل ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف آرگیومینٹس رکھ دیتا ہے اچھا اگر آپ اس کو اے بی سی تین آرگومنٹ پاس کریں گے تو یہ چار آرگ سی میں چار اسٹور کرے گا کیونکہ یہ پروگرام کا نام اٹ سیلف اس کو بھی ایک آرگومنٹ لیتا ہے سو so ایکچولی یہ وہ میکنزم ہے جس کے تھرو آپ کمانڈ لائن آرگومینٹس پاس کرتے ہیں اور اب آپ پروگرام ریٹریو کیسے کرتے ہیں آرگ وی چونکہ اب رے آف اسٹرنگس ہے تو arg v zero will be the first one arg v one will be the second one and arg v two will be the third one اسی طرح سے آخری جو ہے وہ آرگ وی تھری ہوگا صرف یہی نہیں آپ کا کمپائلر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں اس کے اندر پرنٹ ایف کال کر لیں جسٹ ایک السلام علیکم بھی پرنٹ کروا دیں یا کچھ بھی پرنٹ کروا دیں تو آپ کی کیوٹیبل کا سائز اچھا خاصا بنے گا کافی سارا سائز بنے گا تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا اتنی بڑا ایکسیبل کیسے بن گیا ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو کمپائلر ہوتا ہے آپ کا جو مین فنکشن ہے اس سے پہلے بھی بہت کچھ خود سے لکھ کے آپ کی ایگزی میں ڈال دیتا ہے ان میں کچھ ایسی روٹینز ہوتی ہیں جو یہ چیک کرتی ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کون سا رن ہو رہا ہے مثلا ڈاس پہ اگر آپ کام کر رہے ہوں اور بولنڈ سی چلا رہے ہوں تو بولنڈ سی کے ڈیولپڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں مین سے پہلے کمپائلر ایک خود سے کوڈ لکھ کے بیچ میں ڈال دیتا ہے آپ کے پروگرام میں جو یہ چیک کرتا ہے کہ انڈر لائن جو ڈاس آپریٹنگ سسٹم رن ہو رہا ہے یہ اس کا ورژن کیا ہے یعنی اگر ڈاس کا ورژن بہت پرانا ہے ون یا ٹو ہے یا کچھ ہے تو آپ کو پروگرام میسج دے کے ٹرمینیٹ کر جائے گا کہ یہ پروگرام اس ورژن پہ نہیں چلتا بالکل یہی حالت آپ کے ونڈوز کے پروگرامز کی ہوتی ہے ونڈوز کے جو بھی آپ programs one thirty two programs آپ بنائیں گے کمپائلر آپ کا اسٹارٹ پہ وہی خود سے لکھی ہوئی روٹینز یا کوڈ ڈال دے گا انہیں بھی ہم سٹب روٹینز کہتے ہیں کمپائلر ڈال دے گا اور اگر وہ پروگرام آپ ڈاس میں چلانا چاہیں گے تو وہ میسج دے کر کہ دس program can not be run in DOS mode دے کر کر ٹرمینیٹ جائے گا آخر میں ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے آپ نے سائنڈ اور انسائنڈ انٹیجرز کا پڑھا ہے سی لینگویج میں اور آپ نے ان کی ڈیٹا رینجز بھی پڑھی ہیں تو ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اسٹور کیسے ہوتے ہیں جو آپ کا انسائنڈ انٹیجر ہوتا ہے وہ نارمل بائنڈری سیکوینس کے طور پہ اسٹور ہوتا ہے چار بائی